بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے W W W dot Q U R A N S U N N A H dot com نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له <clears throat> نشهد ان لا اله الا الله ونشهد أن محمدا ورسوله أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله ان صلا و شرل حمور محدات محدا وکل بدا تن ضلال وكل زلال في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ رحیم الم نشر کا سبرک وبانہ ان کا وزر کلی ان کا بظاہر کا ذکر انوس رے یوسر ان مالوس رے یسرا فإذا فرغت فانتب وإلى ربك فرب صدق الله مولانا العظيم العظیم حضرات مجھے آپ کی محبت کا شدید احساس ہے اور کسی محبت کے پیش نگاہ میں کبھی بھی آپ کی دعوت کو نہیں ٹھکرا تھا میں آج مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ میری تقریر کا کوئی پروگرام ہے کہ نہیں ہے مجھے مولانا حبیب الرحمان صاحب کا پیغام اور شیخ العیب حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب کا حکم پہنچا اور آپ کی محبت اور آپ کی یاداوری کا سندیشہ اور میں انکار نہ کر سکا میری طبیعت ویسے ہی عموماً تقریریں کرنے والوں کی طبیعتیں خراب ہی رہتی ہیں آپ کہیں گے کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے طبیعت کو کبھی بیٹھ کے تقریب نہیں کرتا لیکن میں واقعی آج یہ کیفیت تھی کہ اگر آپ کی محبت نہ ہوتی اور ان بزرگوں کا احترام نہ ہوتا تو میں بالکل نہیں آ سکتا تھا کوئی ذہن میں تیاری تک نہ تھی بہرحال آواز آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ شاء آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ حق ہو سچ ہو اور اس بات میں اپنے فضل و کرم سے اثر ڈالے کہ شاید کوئی ایک بہتا ہوا آدمی بھی ان باتوں کی وجہ سے راہ راست پہ آ گیا تو انشاءاللہ شاء اللہ آخرت سمر جائے گی اور دنیا سدھر جائے گی ہمارا تو معاملہ ہی زیادہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے سارا قصہ ہی ہمارا آخرت کا دنیا میں تو ہم کسی چیز کے طلبگار ہے ہی نہیں اور اسی وجہ سے شاید لوگ پہلے حدیث کو خوش کہتے ہیں کہ ان میں کوئی دنیا داری کا مسئلہ نہیں نہ زندگی پہ نہ موت پہ کوئی وجود آتا ہے تب بھی کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں کوئی جاتا ہے تب بھی کمانے کا کوئی بندوبست نہیں سارا معاملہ اللہ کی رضا کے لیے آخرت کو سدھارنے کے لیے اور اپنی آکبت کو سنوارنے کے لیے اور دوستوں جس کی آکبت سمر جائے رب کائنات گواہ ہے کہ اس سے بڑا کامیاب اور کوئی شخص نہیں اللہ نے کلام مجید میں صرف ایک آدمی کو کامیاب کہا صرف ایک آدمی کو آج بدکسمتی یہ ہے کہ ہم نے رب کی بات کو تو چھوڑ دیا اور عظمت کے معیار ہم نے خود تراش لیے ہم نے بڑائی کے سانچے خود تیار کر لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا کامیاب ہے جو اسمبلی کا ممبر ہو گیا وہ بڑا کامیاب ہے جو جھوٹ بول کے دگا کر کے فریب کر کے کسی نہ کسی طرح اقتدار کے زینوں تک پہنچ گیا وہ بڑا کامیاب ہے جس کی شہرت ہو گئی جس کا نام ہو گیا جس کی آبرو بن گئی وہ بڑا کامیاب ہے جسے مال مل گیا دولت میسر آ گئی لیکن قرآن نے ان میں سے کسی کو کامیاب نہیں کہا قرآن مجید میں رب کائنات نے صرف ایک کو کامیاب کہا ہے اور کہا من سو نارے وگ گلئی جن کا فق تھا ومل حیات دنیا اللہ متا غرور لوگوں کامیاب صرف وہ تنہا شخص ہے جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت الفردوس میں داخل ہو گیا اور کوئی کامیاب نہیں کامیابی صرف اس کی کامیابی صرف اس کی جو جنت میں داخل ہو گیا جہنم کے عذاب سے بچا باقی سب ناکام اسی لیے ہم نے ہمیشہ وہی بات کہی ہے کہ جو جہنم سے بچانے والی جنت میں لے جانے والی دنیا راضی رہے تب بھی کوئی بات نہیں دنیا ناراض ہو جائے تب بھی کوئی پرواہ نہیں دنیا خوش ہو تب بھی کوئی مسرت نہیں دنیا دشمن بن جائے تب بھی کوئی اندیشہ نہیں کیوں اس لیے کہ ہمیں رحمت کائنات فخر موجودات نبی مکرم رسول معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اقدس سے آپ کی حیات طیبہ سے آپ کی سیرت مبارکہ سے صرف یہی سبق ملا اور کوئی دوسری چیز ہمیں جو ہے آپ سے نہیں ملی کہ رب کائنات کے آخری نبی آخری رسول اور کائنات میں رب کے آخری پیغمبر نے اسی چیز کو اپنے لیے اپنی امت کے لیے اپنے ماننے والوں کے لیے اپنے پیروکاروں کے لیے اپنے پرما برداروں کے لیے اپنے اتحاد کیشوں کے لیے اپنے جانساروں کے لیے میں یار قرار دیا ہے اور کسی دوسری چیز کو میں یار قرار دوں جب نبی محتشم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بات لوگوں کو سنائی جب حق کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اپنے بیگانے بن گئے بیگانے تو بیگانے ہی ہوتے ہیں کہنے والوں نے کہا آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے خامخواہ لوگوں کی دشمنی اختیار کی رائے عامہ کو اپنا مخالف بنایا لوگوں کو اپنے خون کا پیاسا کیا لوگ آپ کی راہوں میں جو نگاہیں بچھایا کرتے تھے آج کوڑا کرکٹ کے ٹوکرے اٹھائے منتظر رہتے ہیں کہ کب وجود اقدس ادھر سے گزرے کب اپنی نفرت کا اپنی عداوت کا اظہار کریں وہ امین وہ سادک جسے بیگانے بھی امین کہتے جسے دشمن بھی صادق کہتے آج مذہب اڑاتے ساہر کہتے مجنون کہتے تانا تسنی کے کیچڑ اچھالتے آپ نے کیا کیا ہے ساری کائنات کو دشمن بنا لیا چھوڑیے کچھ اقتدار کا بندوبست کیجیے کچھ اختیار کے لیے ساز و سامان مہیا کی کہ اقتدار مداحنت سے حاصل ہوتا کرسی منافقت سے ملتی ہے لوگوں میں شہرت لوگوں میں ہر دل عزیزی تب حاصل ہوتی ہے جب آدمی پیشانی حق کو نہ دیکھے لوگوں کی زمینوں کو دیکھے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں آپ کو کیا آپ کا کا لوگوں کو اپنا کیوں مخالف بناتے تھے آؤ اقتدار لے لو اختیار لے لو راہ حق چھوڑ دو آقا کائنات نے فرمایا تم اقتدار کیا دو گے تم اختیار کیا بچو گے تمہارے پاس بڑی سے بڑی چیز ہے تو مکہ کی حکومت میں کہتا ہوں کہ رب کائنات کی قسم اگر ساری چاند کی سلطنت میرے دانے ہاتھ پہ سورج کی مملکت میرے دانے ہاتھ پہ رکھ دی جائے اور یہ کہا جائے کہ میں کلمہ حق کو بلند کرنا چھوڑ دوں تو محمد اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا ہی السلام مکہ کیا مکہ کے حدود کیا اس کا اقتدار کیا پوری کائنات میری قدموں میں بچھا دی جائے پوری دنیا میری راہوں پہ نچھاور کر دی جائے تب بھی میں اس بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جس بات کو مجھے رب نے کہنے کا حکم دیا کہا پھر دنیا تو دشمن دنیا تو مخالف لوگ تو برا بڑا کہیں گے فرمایا ان اللہ الذي نزل التابہ بلحق محب طالحی اور کیا اللہ ساری دنیا ایک طرف ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا والا میری طرف ہے اگر دنیا والا میرے ساتھ ہے پوری دنیا کی مخالفت مجھ پہ اثر انداز ہو سکتی آج بھی کیا قصہ وہی پرانا داستان وہی قدیم ہے یار لوگ ہم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی کسی کو برا بلا نہیں کہا کسی پہ الزام نہیں رکھا کسی پہ تان نہیں توڑا کسی کو دشنام نہیں دی کیونکہ ہم کبھی لکھنؤ کی بدیارنوں کے پاس نہیں بیٹھے ہمیں وہ لاجا ہی نہیں آتا کہ ادھر پان کی پیٹ پھینکے اور ادھر زبان سے پھول اٹھنے ہمارا تو طریقہ ازل سے یہی رہا ہے کہ کتنے سیری ہے تیرے لب کے رقیب گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا اور ہمیں جب کوئی گالی دیتا ہے تو ہمیں مدینے کا آنکھا یاد آ جاتا ہے کیا اور تو کچھ نہ ہوا تیرے دین کے لیے گالی کھا کے تیرے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق تو مل گئی ہے ہمیں اور کیا چاہیے ہم راضی ہیں تم ہمیں گالی دو ہم گالی کھائیں اور اسی طرح مسکرائے مسکرائے جس طرح کملی والا مسکرایا کرتا اور جمع سے یہی کہے اللہ اللہ دیتا ہوں فائن اللہ یا اللہ انہیں پتا ہی نہیں کہ گالی یہ عوام لانگ میرے بھائی بریلوی بھی میری بات کو اپنے سینے کھول کے سنے اپنے دلوں کے دریچے بہا کر کے سنے ہمیں کیوں گالی دیتے ہیں ذرا سوچیں غور کریں ہمیں نہ غصہ آتا ہے نہ تکلیف پہنچتی ہے نہ رنج بعض دفعہ ابھی ابھی میرا بھائی تلخی کا اظہار کر رہا تھا یہ جوانی کی بات مجھے تو کبھی غصہ نہیں آتا مجھے ان کی زبان سے دشنام سن کے میرے دل میں کبھی تلخی پیدا نہیں ہوتی میں کہتا ہوں وہ اپنی خو نہیں بدلتے ہم اپنی وجہ کیوں بدلے وہ اپنی خون پر رہیں ہم اپنی وجہ رہیں اور قیامت کے دن جب سرورے کائنات حوض کافر پر بیٹھے ہوئے ہوں اور ربت الجلال پوچھے کہ مل کو قتل بتلاؤ تمہیں گالی کیوں دی گئی تو ہم یہ کہیں اللہ ہمیں گالی اس لیے دی گئی کہ ہم نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا تیرے محبوب کے دامن کو دیکھا اور پھر چھوڑنے پر آمادہ ہی نہیں ہوئے ہمیں کہتے تھے ہمیں کہتے تھے اجمیر چلو ہمیں کہتے تھے پاک پٹن چلو ہمیں کہتے تھے کلیئر چلو ہمیں کہتے تھے بغداد چلو ہمیں کہتے تھے پلا جگہ چلو ہمیں کہتے تھے وہاں چلو ہم نے کہا جب سے مدینہ دیکھا اب کسی دوسری طرف جانے کے لیے قدم اٹھتے ہی نہیں ہے جرم کیا ہے بجر میں اس کے تو امی پسند ہو گئی تنیز بر سرے ناما چکش تماشائی آخا جرم یہ تھا کہ ہمارے دل میں تیری محبت کے سوا کسی کی محبت آتی ہی نہیں اگر یہ جرم ہے ہم اس جرم کے اقراری مجرم ہم اس کا جواب انکار نہیں بتلاؤ کیا جرم ہے میں کہا کرتا ہوں دوست گرا کس بات تمہارا دل بہت بڑا اس کا پیمانہ بہت بہت بڑا پنجابی کے پتھر جتنا تمہارا دل ہے اس میں ہر چیز آ جاتی ہے اس کی بھی محبت کلیر کی بھی اجمیر کی بھی پاک پٹن کی بھی لاہور کی بھی اچ کی بھی اور پتہ نہیں لسوری شاہ کی بھی تموری شاہ کی بھی کسوری شاہ کی بھی تمہارا دن بڑا ہے تمہیں مبارک ہمیں کیا تکلیف تم پسوڑی شاہ کو مانو تموڑی شاہ کو مانو گھوڑے شاہ کو مانو لسوڑی شاہ خدا کی قسم ہمیں کوئی کرنی تھی جس کو جی کر تمہارا دل بڑا دل ہے اس میں بڑی محبتیں آئی ہمارا دل اتنا ہی دل ہے کہ اس کا پیالہ صرف کالی کملی والوں کی محبت سے بھرا ہوا اب اس میں ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے تمہارا پیالہ خالی جس کی جی چاہے پشکول گدائی لے کے محبت ڈال لو اب ڈالے تو وہی جس کے پیالے میں جگہ ڈالنے کی موجود ہو اور جس کے پیالے میں جگہ ہی نہیں ہے وہ کیسے ڈالے ہم کو ملامت کرتے ہو کہ ان کا پیالہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں دیتا جسے تم عیب کہتے ہو اسے ہم حسن سمجھتے ہیں کیا تیری محبت اس طرح آئی کہ ہمارے دل کے پیالے کو لبالب بھر دیا اب کسی دوسرے کے لیے کترے کی گنجائش نہیں اور ہم قیامت کے دن حوض کوسے پہ بیٹھنے رہنے والوں کو کہیں گے آقا گالی اس لیے دیتے تھے کہ مدینے والے کے ساتھ کسی دوسرے کی محبت کو کیوں نہیں ڈالتے اور ہم کہتے تھے جس میں مدینے والے کی محبت آ جائے دوسرے کی محبت ڈالنا مدینے والے کی توہین ہے مدینہ والے کی گٹا ہے مدینہ والے کی شان میں نقص ہے کہ اس کو بھی رکھا کسی دوسرے کو بھی رکھا اور ہم نے اس کو اس لیے رکھا کہ ہم نے اس لیے دوسرے کو جگہ نہ دی کہ ہمیں ویسا کوئی نظر آتا ہی نہیں ہے تمہیں آتا ہے تم رکھ لو ہمیں نہیں آتا کہ ہم تو حسان کے ماننے والے اور یہ کہنے والے کہ وہ آسان امن کلم کا لم ترا سب تو آئے نہیں واجمل من کلم تلے دن نسان ہولکتا میں من کل آئے دن کان کا تب ہولکتا کما پشاؤ اور آمنا کے لال جب تک آمنا نے تجھ کو نظرا نظریں دوسروں کو دیکھتی رہی اور جب تو بد میں آیا اتنا میر نے دیکھا پھر ان کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی وہ بد میں اتنا میر نے دیکھا اور پھر ان کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی ہم نے دیکھا کہ چشمے کائنات سے کچھ سا خوبصورت چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں اور کسی ماں نے تجستا حسین بچہ جنا ہی نہیں غریب کا نوبر رہے اور تو تنہائی تو ہے کہ جس سے گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں ہے ہم کہتے معصوم کو بھی دل میں جگہ دے اور گناگار کو بھی دے یہ ہمارے دل میں نہیں ہو سکتا ہمارے دل میں جاؤ گاڑی اور گستاخی کام کرتا ہے وہ کرتا ہے جو اس کے مقابل کسی کو بٹھاتا ہے یا وہ کرتا ہے جو پوری کائنات کو اس کے جوتے پہ قربان کر دے ہم کہتے ہیں ایک ہی دیکھا پھر کسی دوسرے کے دیکھنے کی خواہش اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اس سے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد تم مانگتے جاؤ جس کو جی چاہے مانگو اور کہتے کیا کہتے ہیں یہ کل کی پیداوار ہے اور خدا کی قسم ذرا بات سمجھو تو صحیح میرے بھائی ذرا اپنے دلوں کو کھول کے بات سنے تو صحیح کل کی پیداوار وہ ہے جو کلیئر کو مانتا ہے پاک پٹن کو مانتا ہے یا وہ کل کی پیداوار ہے جو صرف مدینے کو مانتا ہے اور مدینے والے کے علاوہ کسی دوسرے کو ماننے کے لیے تیار آؤ بات سمجھانے کے لیے تمہیں ساتھ لیے چلتے سب سے پہلا سب سے اعلی سب سے اعلی سب سے برتر سب سے بلندر کائنات میں پوری کائنات کی تمام امتوں میں سے سب سے افضل وجود امتوں میں سے کس کا تھا امتیوں میں سے سب سے افضل وجود اس کا کہ کائنات کے امام نے جسے کہا کہ وہ سامنے تشریف فرما تھا ان جنت سمانیہ واقع جنت کے آس کروا دو ایک دروازے کا نام باب الریان کہ اس دروازے سے جنت کے لیے ان لوگوں کو پکارا جائے جنہوں نے بہت نفلی روزے رکھے اور دوسرے دروازے کا نام باب الجہاد اور اسے اس کو پکارا جائے جس نے رب کی راہ میں اپنی گردن کو کٹایا اپنی رگوں کے خون کو گرایا اور ایک کا نام باب الصلا کہ جب کائنات سو رہی ہوتی تھی وہ جاگ کے رب کو منایا کرتا تھا اور ایک کا نام روزہ رکھو اور ایک سب کا آخر آپ اور کہنے والے کے دل میں خیال آ رہا اور اس نے کہا آقا کوئی ایسا بھی ہے جائے گا تو ایک ہی دروازے سے کسی جگہ جانا ہو تو ایک ہی دروازے سے گزرا جاتا ہے لیکن اللہ کے ابھی جس کا مقام یہ جس کی شان یہ ہو جس کا مرتبہ یہ ہو کہ اس کو جنت کے آٹھوں دروازوں کے دربان بلائے کیا ہو جنت میں ہمارے دروازے سے ہو کے جاؤ کائنات کے امام نے سر اقدس کو جھکایا اور پھر تب اٹھایا جب جبریل امین نے اٹھانے کے لیے کہا کہ رب نے کہا ہے ما یم تکو انل ہوا ان ہوا اللہ ما یم یو آ کو اٹھایا کہا پوچھنے والا کون ہے ابو بکر نے کہا یا اللہ کے رسول اللہ کے حبیب میں نے جسارت کی تھی فرمایا پھر خوش ہو جاؤ کہ جس کو جنت کے آگے دروازوں سے جنت میں بلایا جائے گا وہ تو ہوگا کیا جنت میں ہمارے درخوا اور جس کا مقام صرف ایک واقعہ کہ ام مل عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ متاثرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے بادل بر سے مطلع صاف ہوا روشنی پھیلی ستارے چشمک کرنے لگے رات کا وقت ہر طرف تارے بکھرے ہوئے رات تاروں بھری میں اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی میرے آقا گھر تشریف لائے میری نگاہ آسمان کے تاروں کی طرف اٹھی لبوں پہ ایک سوال مچلا میں نے اسے کبت اظہار دی میں نے کہا آقا کوئی ایسا خوش نصیب تھی جس کی نیکیاں اتنی لاتعداد اور بے شمار ہو جتنے آسمان کے ستارے ہیں کہ جس طرح آسمان کے ستاروں کو گنا نہیں جا سکتا اس کی نیکیوں کو نہ گنا جا سکے کائنات کے امام نے ترسم کیا فرمایا نام آشا ایک ایسا آدمی بھی کہا من یا رسول اللہ لبکتے ہوئے پوچھا کہاں ابن خطاب وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے جس کی نوکیاں اتنی لا تعداد اور بے شمار ہیں جتنے آسمان کے ستارے دل میں خیال آیا سوچا میں نے تو سمجھا تھا شاید میرے بابا کا نام لیا جائے یہاں تو خطاب کے بیٹے فاروق اعظم کا نام لیا گیا کہا میں حسنا تو ابھی بکرم یا رسول اللہ اللہ کے ابھی میرے بابا ابو بکر کی نیکیاں کیا ہوئی آپ کا نے تبصر کیا سید المسلیم سید ابو آدم سید الم سید المنی والآخرین ارشاد فرماتے ہیں عائشہ پوچھتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کو اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو آسمان کے لاتعداد اور بے شمار ستارے ابو بکر کی نیکیوں کا پیمانہ نہیں بن سکتے او ابو بکر کی نیکیوں کا پوچھتی ہے تو میں تمہیں ہوں ان لو کے عمر کا کے سے بہنتیاں ابھی بکر عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے کائنات کا امت کا ساری امتوں کا تمام امت صرف امت مسلمہ ہی کا نہیں تمام امتوں میں سے سب سے افضل تمام امتیوں میں سے سب سے پہلا وجود کہ میرے آقا ارشاد ارشا کہ سب سے پہلے امتیوں میں سب سے پہلے جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا میرے صدیق کے لیے کھولا جائے گا وہ صدیق اس کی محبت سینے میں لیے پھرتا تھا بس ایک نگاہ سے ٹھہرا رہا ہے فیصلہ دل کا منصبی تم پہ چاہیے بندہ پرور منصبی کرنا خدا کو دیکھ کر کس کلیئر کو مانتا تھا کس بغداد کو مانتا تھا کس مسرے کا قائل تھا کس کی محبت دل میں لیے کرتا تھا اور بتلاؤ مدنی سرکار کے علاوہ کسی دوسرے کی بھی محبت دل میں تھی پھر پرانے تم کے ہم اکیلے نبی کو ماننے والے پرانے کے چھتیس سو کو ماننے والے پرانے بتلاؤ تم کہتے ہو نا یہ کل کی پیداوار دوستو کوئی خدا کا خوف کرو پڑھے لکھے لوگ زمانہ تعلیم سے آراستہ اور راستہ جو تم لائے ہو ان کا ذکر تم اپنی کسی کتاب میں دکھا دو اور کتاب وہ نہیں جو خانہ ساز ہو کتاب وہ جو رب العالمین نے رحمت اللہ کا نازل کی ہو لاؤ کا کل ان کن تم ہبون اللہ سب تگ یہ مل اللہ رب کو چاہو تو کس کو چاہو رب کے رب کے پیغمبر کو کسی دوسرے کا نام لیا لیا ہو ہمیں بتلاؤ میں شاہ الحدیث کو سب سے پہلے گزارش کروں گا حضرت آپ بھی مان لو میں تو پھر بھی شاید نہ مانوں تم بتلا دو ایک جگہ بتلا دو کسی کا نام لیا ایک کا نام کس کے لیے کہا ان کم تم تو اللہ اللہ واطی سلام رب کا لا یو مینا ہتھا ہتا یو حق کے منہ کا پیما سجڑا بھائی ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تجھ کو نہ مانے راندے ہوئے تجھ کو مانے تو حوض کوثر کی طرف لبکتے ہوئے ہوئے تیرے ہاتھ سے جامع تہور کا ایک پیالہ پیے اور پھر کبھی پیاس محسوس نہ کرے اور کسی اور کو مانے تو تیری زبان اقدس سے ادا ہو سوکن سوکن لڑن بدلا دینی دی اللہ ان کو دور کر دے کہ مجھ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا محبوب بنا لیا تھا میری چوکھٹ کو چھوڑا اور چوک کو ایک ماں کا نل مومن بلا ادا قد اللہ ہو برسول امرن ام یقون اللہ الختوں میں نمرحم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا کس کا نام لیا کسی تیسرے کا نام تم دکھلا دو قرآن کی ہزار آیات ہم سے سن لو نہیں تو ایک آیت تم بنا دو ہم ماننے کے لیے تیار تمام کوئی تعصب نہیں کوئی ضد نہیں کوئی حق درمی نہیں کوئی عدالت نہیں کوئی عدالت کیونکہ ہمارے لیے دنیا کی کامیابی دنیا کی آبرو دنیا کی شہرت دنیا کا نام کوئی حیثیت نام اسی کا اونچا جس کا قیامت کے دن اونچا ہو گیا باقی سب نیچے چاہے شملے والے ہوں چاہے ترے والے ہوں چاہے جبے والے نام اسی کا اونچا جس سے دانا نے محمد کو نہ چوڑا چاہے کپڑے پھٹے ہوئے ہو شملے نہیں دیکھے گئے ترے نہیں جمبے بھی جمے علامت ہوتی تو ابو لاب بھی وہی پہنتا تھا ارب کا لباس کیوں نہیں ارب کا لباس ہی وہی ابو طالب بھی وہی پہنتا تھا ابو جال بھی وہی جمبہ کوئی و فخر نہیں تو رائے امتیاز نہیں دل کہ اس دل کی دھڑکنوں نے کس کو سمو رکھا ہے کون بغداد والا ہے کہ مدینے والا ہے ہم اور میں نے بار بار کہا ہے پھر دوہراتا ہوں سن لو کاموں کی کہ دوست نوٹ کرے پوچھے مولانا حبیب الرحمان صاحب اس کے ذمہ دار ہیں اور آگے چلے حضرت شاخ العزیز گجرا والا قریب ہے ذمہ دار ہماری بات کی پوچھو سوچو سوال کرو اپنے دماغوں کو پٹو لو ہم صرف سن لو بات ہم کسی کو نہیں مانتے اور سب کو مانتے کسی کو نہیں مانتے مدینے والے کے مقابلے میں اور سب کو مانتے ہیں کہ جو مدینے والے کا دعوے دار ہے ہم اس کی جوتا اٹھانا اپنے لیے باعث سمجھتے ہیں ہمارے لیے کوئی تم ایک مسئلہ پچھلے دنوں میں نے تقریر کی لائل پر میں اور لاہور میں ایک میرا انٹرویو چھپا ایک پرچے میں سیاسی پرچہ تھا پچھلے دنوں حالانکہ سیاست چھوڑی ہوئی ہے کاکشاہ میں میرا ایک انٹرویو چھپا اس میں انہوں نے فتوا عالمگیری کے بارے میں سوال کیا میں نے کہا دوستو ستارہ عالمگیری ہو یا شاہ جہانی ہو یا اکبری ہو یا جہانگیری ہو ستارہ اس کائنات میں چلے گا تو صرف مدینے والے کا چلے اور کسی کا پتوا ہم ماننے کے لیے تیار